الحمد للہ رب العالمین و وسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہۃ و السلام علی یا رسول اللہ ولا علی و یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام سلام یا نبی نبیش اللہ ویلا علی کا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی جو سلسلہ مدنی قاعدے میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں کتاب کچھ پینسلیں اور شیلف میں کتابیں بھی ہیں شاہ آ گیا ہے شاہ آ گیا ہے یہ شاہ یہ تو تصویر زمزم شریف کا کولر راشد رمزم شریف زیبرا پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئیں پھر بائیں طرف لے کر جائیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ اب بھرتے ہیں پیالے میں کھٹائی رنگ اور آج آپ کا سبق ہے حرف سین اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو سین کی پہچان ہوئی تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ پیارے ملانی منو اور ملانی منو ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پانی اور پانی کے اندر ہے بلبلے واہ کتنا اچھا لگ رہا ہے پیاری پیاری مچھلیاں اب ایک مچھلی آ رہی ہے اور اس کے منہ سے نکلے گا ایک حرف بتائیے کیا یہ سین ہے جی سین نہیں ہے تو کیا یہ سین ہے نہیں جی یہ تو ہے ہاں، سین کب آئے گا اب ایک اور پیاری سی مچھلی آ گئی ہے کیا یہ سین لے کر آئی ہے ارے نہیں بھائی یہ تو ڈال ہے اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ دوسرا مرحلہ پیارے مدنی اور مدنی منو ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام حجر اسود تشریف لا رہا ہے ہاں، یہ کیا چیز ہے یہ کشتی اور عربی میں سفینہ کہتے ہیں اچھا سفینہ کبوتر آ گیا ہاں۔ بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی دار المدینہ جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دیں کبوتر جی نہیں بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جی ہاں سین سے آتا ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تیسرا مرحلہ پیارے ملانی منو اور ملانی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے ہر سین سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں سین سے سفینہ یعنی جیم سے سما کا یعنی مچھلی سما کا اب جانتے ہیں اردو میں سین سے کیا آتا ہے سین سے سورج سین شین سواد سواد بو شاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا پیارے مدنی منو اور مدنی منیو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے سین واہ بھائی سین کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں سین کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر نیچے گلائی میں لے کر آئیے اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر نیچے لے کر آئیے اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر نیچے گلائی میں لے کر آئیے یہ ہو گیا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ خیرا پانچواں مرحلہ پیارے ملنی منو اور ملنی منیوں ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب اس کشتی کو یہاں لے جاتے ہیں اب آپ کو ایک اور کشتی نظر آئے گی اور ہم نے اس کشتی میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام ہرا پیلا نارنگی نیلا لال اور سرمئی بتائیے کشتی میں کون سے رنگ بھرنا ہے ہرا اب کون سا رنگ بھرنا ہے میرا دل میرا اور اس کے بعد نارنگی جی اب کون سا رنگ بھریں گے پیلا منو بھی ہاں مدنی چینل مدنی موبی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے دین ٹھیک اب کون سا رنگ بھریں گے ان کو بھی کون سا رنگ بھرنا ہے لال میرا کیا اب دونوں کشتی ایک ہی طرح کی جی ہاں اور یاد ہے نا سین سے آتا ہے سفینہ سفینہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کشتی کو عربی میں سفینہ انگلش میں بوٹ اور اردو میں کشتی کہتے ہیں حضرات السلام نے بنائی ایک مرتبہ ہمارے آنے سنت کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ نیکی کی دعوت کے لیے کشتی میں بیٹھ کر منورا جا رہے تھے تو باپا جان نے کشتی کے سفر کی دعا پڑھائی اور پھر دوسرا کلمہ شہادت بھی پڑھایا کسی نے پوچھا کلمہ شہادت کیوں پڑھایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز یہ پانی بھی ہمارے کلمہ شہادت پڑھنے کی گواہی دے گا اللہ ہمیں مدینے کا بار بار مبارک سفر خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ بہت جائیں گے انشاء اللہ مدینہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی ہو آج ہم نے آپ کو حرف سین کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف شین کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ